عبد الوہاب نے بیان کیا کہا کہ میں نے یاہیا سے سنا کہا کہ میں نے سعید بن مصیب سے سنا کہا کہ میں نے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ سے سنا وہ بیان کرتے تھے کہ جنگ عہد کے موقع پر میرے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے والدین کو ایک ساتھ جمع کر کے یوں فرمایا کہ میرے ماں باپ تم پر فدا ہوں صحیح بخاری حدیث نمبر 3725